کہ یعنی وہ جو دارال حکومت میں رہنے والے ہیں ہر اس کے گردا گرد مقرر نہیں بنے تھی یہ سب ہونا بے حمد ربی کئی بار کمانا سن چکے ہو پاک کی بھی کریں یا اللہ تو پاک ہے تیری سط میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا سینا بے ربی متلبی صلاح کے ہم کیا ہے یا اللہ تو پاک ہے کوئی شریک نہیں اور ساری سے کار ساری بھی تیرے لیے ہے غیروں کے لیے نہیں وہ مین بھی بھی ایماندار چکے ادارے سکون آمی کے وہ بھی ہی الکتاب مان چکے ہیں میرا ہے اس سے استحار مانگتے ان لوگوں کے لیے جو مان چکے اصل مخصوصی مقام اب آیا ہے یعنی وہ لے جو مقرب ترین ہے دار میں رہنے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس مسئلے کو مان کر سمجھو اس مسئلے کو مان کر اور جو مان چکے لوگوں کے لیے استفاع مانگتے ہیں مسئلے کو مان کر مسئلہ ماننے والوں کے لیے استفاع مانگتے ہیں کس انداز یوں کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما اے ہمارے رب تو را ہر چیز دے دوں گے

ادھ کلو تین تین چار چار ہم لوگ ہیں چار یہ چار دعائیں کرتے ہیں چار چار دعائیا کلمات اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں اے رب پہلے معاف کر ان کی بونا جنہوں نے توبہ کر لی وہ تیرے میرے بھی کیے یا اللہ کو بچا جہنم سے دو تیسرا وہ ادھر یا اللہ ان کو داخل کر باغات عدل میں جو ان کے تو نے وعدہ کہ ان کو بھی داخل کر وہ مان صلاح جو سالے ہیں میرا با ان کے باپوں سے ان کی بیویوں سے ان کے بچوں سے ان کو بھی داخل کر سارے کون ہیں باپ صالح بیوی صالحہ بیٹا صالح کون ہے باپ صالح بیٹے نے مسئلہ بیان کیا باپ نے خاموشی اختیار کر لی باپ نے کہا جو بیٹے کا مسئلہ میرا وہی ہے سمجھے بعض باپ ایسے ہوتے مسئلہ بیان نہیں کرتے بیٹا بیان کرتا ہے نا باپ خاموشی اختیار کر لیتا ہے ہم نے دیکھا ہے کئی ہاں پڑھ کر گئے ہیں باپ ان کے سب پہلے حالت تھے یہ بیٹا بیان کرنے لگا تو نے کہا آپ کیا کریں بیٹا ہے چلو ٹھیک کرتا ہے جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے باپ نے اس مسئلے تو جن کی محرمت چھوڑ دی الٹا کچھ نے شروع کر دیا سر بن گیا سر بن گیا باپ تابے بن گیا ہو جاتا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں بیوی ہم ہاں نے مسئلہ بیان کیا بیوی جیسی بھی تھی کئی مشرقوں کو گھر سے آئی ہوئی تھی یا کچھ بھی تھی اس کے کوئی تو نے کہا کچھ بھی ہو خامد ہے جو مسئلہ ڈال کرتا ٹھیک ہے ہمیں بھی خوشی ہے چلو خاموشی اور دوسری یار باپ نے مسئلہ بیان کیا بیٹے نے سن کر خاموشی کر کے ساتھ دینے شروع کر دیا اور کہا چلو ٹھیک ہو رہا بڑا اچھا ابن نقانت نظیر حکیم تو غالب بھی ہے حکمت والا بھی غالب بھی کر سکتا ہے حکمت والا ہے کسی کو مصنوع بنا کر کسی کو تابع بنا کر زمین داخل کر چوتھی بات واقعی مسیحات ان کو بچا دنیا کی برائیوں سے یا قیامت کی برائیوں سے بچا وہ منطقی منتقل سے یاد ہی ہوئے جس کو تم نے بچا دیجیے برائیوں سے آپ کے لیے نا کہ یہ ہے بہت یاد ہے ہے کے مانگنے کا ڈھنگ یہ ہے ایک بار بار کا ربانہ ربانہ حالانکہ کبھی آد دل وقت میں سے یوں تھا نا بیچ میں ربنا دوبارہ آ گیا اس نام میں ہے بہت یاد اللہ کی رحمت کو متوجہ کروا یا اللہ اے ہمارے رب اے اللہ اے اللہ دیکھو گا یہ تبلیغی نماز جو ہوتے ہیں دعا بھی بیس بیس بار کہتے اے اللہ اے اللہ اے اللہ کہتے سمجھ گیا کہ نہیں یہ مانگنے کا ڈھنگ ہوتا ہے مراد کیا ہے اب لگاؤ ماں کبر چلا دیکھو لگے گا یہ میں لگاتا ہوں تین لو عنوان پہلا عنوان کیا تھا بات یوں کہ یوں عنوان آج یاد ہونے چاہیے عنوان اول حکمرامہ بڑی بڑی بادشاہ آ رہا ہے مان لو بھی گناہ معاف کر دے گا نہ مانو کہ سب سے والا ہے کوئی جگہ بھی بھاگنے کے لیے کر کے سوچ لو حکمنامہ ایسا نہیں حکمنامہ اتنا ظاہر باہر ہے ہر عنابت کرنے والا آدمی مان جائے گا ہاں ضدی آدمی اس میں جدا کرے گا لیکن خیال کرنا ضدی آدمی کے تکن پر تمہیں ٹھوکر رہے گی کم دن کے لیے ہے اور جو ہمارے مسئلے کو نہیں مانتے رہے دنیا میں ہار سن لو اس لیے ہم آخرت دینے والے ہیں تیسرا سالس جو مسئلہ ہمارا مان جائے گا جو حکمرانے کو مان جائے گا وہ کری میں انسان حکومت کے یہاں رہنے والے اس مسئلے کو مانتے ہوئے دعا کرے یا اللہ جن لوگوں نے تیرا مسئلہ مان لیا مولا ان کو تو جنت میں لا کر ان کو بھی ان کی یا اللہ داخل کر کے گناہ کو معاف کر دے یعنی مراد کہ اگر مان لو گے تو جو فریش مقرب کرین کری ہیں ان کی دعاؤں کی نیچے آ جاؤ گے ان کی دعاؤں کے نیچے آ جاؤ گے کتنا بڑا مسئلہ ہے وہ ایک مسئلہ مانتا جائے فریش کی دعائیں ہونی شروع ہو جاتی ہے لال آتا ہے کی جہان ہے ان کو پتہ لگ جاتا بنانے بنانے مان گئے نہیں دانی ان کی دعائیں عام ہو رہی ہیں یا اللہ جو تیرا مسئلہ ماننے والا ان کے ساتھ یہ میرے مانی کر یہ کر یہ کر اب اس دعا میں جو آتا جائے زائد ہو عمر ان کی دعا کو کلیا ہے ان کی دعا میں کوئی افراد تو تھوڑا ہی ہے ان کو ڈیوٹی یہ ہے اے میرے منا کر تم یوں دعا کرو حدیث میں نہیں آتا کہ طالب علم جو ہوتے ہیں دین پڑھنے والے خیتان فل ہل بہر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی دعائیں کرتی ہیں کیا بڑا یعنی اللہ تعالی کی ڈیوٹی لگا دی ہے میرے دین کی چاہنے والوں سے تم بھی برکتیں مانتے جاؤ ایسا حاصل یہ نکلا مسئلہ بڑا اونچا ہے اگر مان لو گے جو کہ ہمارا تم ہر شہر ان کی کے لیے تم آ جاؤ گے ان کی کے لیے آ جاؤ گے کتنے بڑا درجہ ہے آؤ مسئلہ مان جاؤ جو حکمنامہ آ رہا اس تو کو مان جاؤ مان لو کہ ہی ہو جائے گی آگے آگے نہیں جی،

اللہ کی ناراضگی اللہ کا غضب اللہ کا کار دنیا میں بہت بڑا تھا من تمہارا غصہ کرنا تمہارے جانو کا اب قیامت میں تم قیامت میں مشرقین جان پر غصہ کریں گے کریں گے ہائے ہم نے مسئلہ کیوں نہیں مانا تھا خدا کہے گا کہ ہم ان میں اپنے غصہ کرتے ہیں نجانوں پر تمہارا غصہ تمہاری ناراضگی اپنی جانوں پر بھی کچھ بھی نہیں اس غصے سے ذلہ کو غصہ آتا تھا تم پر دنیا میں کب اذ تدعون الى الایمان و تکفرون ہے اذ تدعون الى الایمان و جب تم دنیا میں بلایا جاتے تھے ایمان کے تم نہیں مانتے تھے اس وقت تمہیں بلانے والے بلاتے تھے مسئلہ بیان کرنے کے بارے میں مسئلہ بیان کرتے تھے اس وقت تم نہیں مانا کرتے تھے اس وقت خدا کو بھی غصہ آتا تھا اب تمہیں غصہ آ رہا ہے اور ناراضگی آ رہی ہے اپنی جان ہمارے ہاں خدا کا غصہ جو دنیا میں ہوتا تھا جب تم میرا خدا کا مسئلہ نہیں مانتے تھے کب ہوتا تھا خدا کا غصہ جب تم بلائے جاتے تو ایمان کے دنیا میں تم نہیں مانتے تھے اس اللہ کا غصہ ہوتا تھا وہ بہت بڑا قہر تھا غصہ تھا اب ہمت تم انس تم قیامت اور کیا مطلب تم اپنی جان کو جو غصہ کرتے ہو یہ معمولی غصہ ہے آگے کارو کہیں گے رب ہمارے ربنا مت نسنت ہے نسنت ہے رب ہمارے تم نے دو بار میں موت دی دو بار زندگی دی طرف گناہوں کے ساتھ ہر الہ خروج من سبیل یا یا اللہ اللہ کوئی کوئی نکلنے کی بن سکتی نہیں نکل سکتے کہ آج ہو گئی غلطی تو نے یا اللہ کیا کرم اس کرتا ہو سکتا ہے زار کوئی جواب نہیں ہے اصل جواب معلوم ہے زار اس کے ٹائم کام ہے ہر الہ خروج من سبیل ہے جواب آئے گا نئے سبیل کوئی راستہ نکلنے کا نہیں جواب جاؤ بھائی مان تمہارا کوئی راستہ نکلے گا نہیں وہ جواب معلوم کیوں اس لیے کہاں تو تمہیں معلوم ہو جائے تعلن تم یقین ہو جائے کہ جب ایک لفظ بلایا جاتا تھا تم نہیں مانتے تھے جب کسی کیا جاتا تو مانتے یہ بات ہے اب معافی سو ذالکم بی یعنی ذالکم لی تستیقی بی تم یقین ہو جائے دنیا میں ایک اللہ بھی اپنا جاتا تھا تم نہیں مانتے تھے اللہ کو شرک کیا جاتا تھا تم مان جاتے تھے فل للہ علی کبیر فل للہ فل آج حضر اجلاب صاحب مقدر کوئی جی میں بھی سکتے جا نہیں جی نکلنے کی کوئی صورت نہیں حکمار حضر اللہ آج کسی حکم بھی نہیں چل سکتا کوئی حکم دے بھی نہیں سکتا کوئی کسی کا حکم چل نہیں سکتا حکم اللہ کے لیے ہے بڑی ذات والا ہے بڑی جتوں والا ہے ہر جگہ نکلا اب مسئلہ مان لے تو چاہتا اچھا نہ مانو گے ایک قیامت کی جو تم اپنی جان پر غصہ کرو گے کار کرو گے تو آواز آئے گی ہم غصہ کیا کرتے ہو غصہ ہمارا زیادہ تھا ہمارا زیادہ تھا جب تمہیں اللہ کے بلایا جاتا تو تم نہیں مانا کرتے تھے غصہ کرتے ہو اس میں تم آج بھی کرو تمہارے نکلی کی کوئی چھوٹ نہ ہو سکے گی وقت ہے تمہارے ماننے کا یہاں اتنا بھی ترکیب اس کا خیال کر لو ایک ترکیب یہ ہے لکھا اس لیے کہہ دیتا ہوں یہ اس اس متعلق سکون کے ساتھ ہو نہیں سکتا کیوں من تمہارک ہوگا آخرات میں اور اس ہوگا کس میں دنیا میں یہ تو مان ہی نہیں سکتا مقصدوں میں یہ جو ہے تو گا آخرات میں مشرقین کی جو غصہ کریں گے اپنی جانوں پر وہ کریں گے کہاں قیامت میں عزت ہونا کہاں کا دنیا میں کسی عزت کا تعلق مقصد مقصدوں کے ساتھ ہو ہو نہیں سکتا اگر اس کو لگاؤ کس کے مقصد کے ساتھ وہ بڑی دور ہے مستر مسئر عمل عمل کرنے آگے کمزور ہے جب مقصد عمل کرنے آگے کمزور ہے وہ ہے بھی بڑی دور اس لیے جو لکھا ہے نا سیب مدار کہتا ہے کہ اس کا فیل معلوم کر لو یم کو تو التم ہو جائے لمان یم کو تو خدا غصہ کرتا تھا غضب کرتا تھا تم پر بےمانو جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کو تم نہیں مانتے تھے اب آگے چلو بس ٹھیک ہے چار ایمان ہو گئے چار ایمان سن لیے تم نے میں نے کہا تھا یاد ہوگا عنوان اول حکمرامہ میں نے کہا تھا کے ہی آگے متر وہ اللہ تو ہے جو دکھلا رہا ہے تمہیں اپنی آیا اپنی نشانیاں تمہارے لیے آسمان سے روزی جو روزی دینے والا ہے اپنی نشانی دکھلا رہا ہے اس کی بات مانی چاہیے اتنا بڑا بات سارے والا اتنا مہربان لیکن مانے گا کون وما يتذكر الا من ينيب کوئی نہیں سنی اگلا اگلا بھی جو انعابت کرے گا انعابت کرنے والے تو مان جائیں گے زندگی ہے انعابی آدمی نہیں مانے گا بس مسئلہ کیا ہے جی؟ اب آ گیا اتنی تمہین کے بعد اس قدر ترجیح دے کر بات کیا ہے اضافے تم ہو یعنی اضافے تم حاضر بیان اس تک کو جب تم سن چکے ہو کہ بات کیا خالوسی ہے خد اللہ مغل سین الدین کرے خد اللہ پکار اللہ کو خارج کرنے والے ہو اسی کے لیے پکار خدا کہتا ہے مجھے پکارو غیروں نہ پکارو اب اگر کرے کافر جلے چڑے اگر اصول نہیں کہتے نا ہمارے پنجاب کہتے ہیں سب روپئے دینے تو آگ لگ گئی کے اگر کچھ نہیں کروں پہ ہی لگی کچھ لیا اللہ مغل سین الدین یہاں تک کوئی پتہ نہیں لگتا مشکل ہے یہ پتہ کب لگتا ہے جب بیان کرو گے نا یہاں ایک بار جن سبھی وہ فارو وہ فاروقہ فاروقہ جگہ ہے وہاں تھا پہلی بار ہی ہماری پہلی بار ہوئی آخری بار شاہ سب تقریر کرتے رہے لوگ بڑے روتے تھے میں لگا یا اللہ بڑے رو رہے ہیں بھائی مان مانتا تو کھلا نہیں ابھی تک تو شاہ صاحب بار میرے لیے ہو رہی تھی بڑی تقریر کرے تو شاہ اشار تھے بس آ رہا تھا میں کہا خو مسئلہ کھلا نہیں یہ رو رہے ہیں میرے کو پتہ لگا کوئی مسئلے کا شاہ صاحب نے کہا کہ میرے بعد وہ کر گا میں نے کہا بھائی میں تو مفلت ہو گیا بڑے اچھے تمہیں لگی ہے مسئلہ شاہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں دیکھیے شاہ صاحب کی ہے کی جو میں بیان کروں گا وہ شاہ صاحب دیکھ کر جو مسئلہ غلط ہوا مجھے فرمائیں گے شاہ صاحب میں نے کہا کہ جو بھی شاہ صاحب بیان کیا ان کا مقصد یہ تھا تحیز کرنا پکار کا مسئلہ کرنا پکار میں نے کہا یہ خدا کہتا ہے پکارو اللہ کو غیر کرنا پکارو حاضر ناظر کوئی بھی پکارے سننے والا کوئی بھی خدا کو پکارو یا اللہ کر کے کہو یا رسول اللہ کر کے نہ کہو یا اللہ کہو یا جیلانی نہ کہو یا اللہ کو یا حسین کر کے نہ پکارو جو یا حسین پر پکارتا ہے یا اللہ کو پکارتا ہے حاضر ناظر سمجھو وہ کافر مجھے فروخت شاکر ٹھیک ہے ہمارا ٹھیک ہے خدا کی قسم ساری ہوگی پہنچنی سارے آخر ہوں پتا لگا بھی کوئی بئی ہے نا آسان تو کرو ہمیں رہ رکھے میں آپ کا قسم ادا کی شا سکی مطلب میرے شاہ سے بیان کا سن میں سن کی شاہی ہوتی ہے مطلب کیا میرے ہی اندر بیان میں اس طرح کہنا تھا سارے بئی نکل گئے وہ جو ہمارا تری کروانے والا تھا وہ کلیار وہ تھا ساتھ اس میوٹی پر میں میرا ناراض ہوں مجھ پر اس نے کہا میرا سارا سب دور کر دیا کہ اثر کیا دور کر دیتا ہے روٹی کھانے ایسی کیا میرے بہت لوگ سمجھے ہے کوئی مسئلہ جو جا رہے خب خالی ہو کے نہ بلانا خوب نہیں بلا دیتے جاؤ بہت ہمیں کوئی روسی بلانے کی مسئلہ نہیں سمجھ رہے تھے جو خوش ہو کر جا رہے تھے بڑے بہن کا مسئلہ تو سمجھے مسئلہ ہے کیا مسجد اتنا بابا ہود اللہ اللہ کو پکارو بہروں کو بس خدا بھی یا اللہ کر کے کہو یا رسول اللہ کر کے نہ کہو یا اللہ کہو یا شیخ کبھی نہ پڑھو یا شیخ یا فلان یا فلان یوں نہ پکارو خدا پکارو اچھا، پتا لگتا ہے معمولی نہیں ہے کامروں کو آگ لگتی ہے اہمیت دار میں تمہیں کیا جانتا ہے جب ہم نے پڑھا تھا نا ہم نے خود اس کو معمولی سمجھا تھا تو معمولی سے نہیں سمجھی کہ تمہارے زمانے میں مسئلہ کل پڑا ہے ہم پڑھتے تھے انی انی کے بعد وہاں گئے ایک جملے میں جگہ ہے بھیا بہانوں میں وہاں پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے بالکل جنگل اور خاص کے بابی بعد ہی تو حالت ہی ایسی تھی صبح شام منتر سوار ہوتی تھی ہدایت وغیرہ سوار ہوتے تھے متمر مسلمانی سوار ہوتی تھی اور انہیں کی رات دماغ پر آتا رہتا تھا کبھی خیال بھی نہیں آتا تھا کوئی اور چیز دنیا میں ہے بھی یار نہیں اس لیے ہم تم سیدھے وہاں سے نکل کر پہنچ گئے وہاں حضرت صاحب سے قرآن پڑھا ہمیں اس وقت یہی معلوم ہوتا تھا کوئی بات معمولی ہے خدا جانتا ہے معمولی سبھی ہم نے اس بات اس لیے معمولی سمجھی کہ ہم نے یہ کیا ہی نہیں تھا اور جب آئے مسئلہ بیان کیا تو توبہ پھر کوئی نہیں چاہتا تھا سارے مارتے معمولی سمجھے نہیں ربھی درجات بڑے دردوں کے دردوں والا ہے دل ہر کے ارش والا ہے یل کی روحا مینو نیلام نظام جمادی ڈالتا رہا مانو سمجھا کہ نہیں میں نے کہا تھا کہ لائن کے خلاف کہ ڈالے گا وہ جو بے مانا کرتے مانا نہ یل کی روحا ڈالتا رہا حکم نامہ یل کی روحا ڈالتا رہا حکم نامہ من عمری اللہ اپنے حکم سے الامی جاؤ میرے بندو سے جانتا رہا حکم نامہ اپنے حکم سے علام جن پر چاہتا تھا اپنے بندو سے مراد کیا ہے یہ روح ہے روح اس مست اس آئے روح یہ معمولی بات نہیں ہے روح ہے کہ سارا جسم ہو روح نہ ہو تو لاش ہے تو روح ہو جسم میں کوئی خرابی بھی ہو تب بھی وہ جسم جسم کہلاتا ہے ساری شریعت اور نماز روزے ہوں یہ مسئلہ نہ ہو خدا کی قسم ساری شریعت بے ہے سارے آمار برباد ہے اگر سارے آمار میں یہ روح ہے ان آمار میں خرابی ہے وہ معافی کے قابل ہے لگتا کہ جی جسم کے روح بھی جسم جسم بھی اور جسم کی روح کی نہیں انسان انسان پیداش بھی دارہ کر کے دے اور ٹون اعمال کے دا مصنوی پکے بہانا اعمال پر ضرور بھی مقبولی خدا تعالیٰ کے کوشی اعمال ٹور صحیح تھی لیکن مجھے دا رو نہیں دا مسئلہ نہیں بس ہوا برباد ہی تو ربی ارش والا یول کی روحا ڈالتا رہتی روح کو میرا امری میں اپنے کم سے اللہ میں شاہ میرے بات جن پر چاہتا اپنے بندوں میں سے چاہوں یوم طلاق کہاں کے ڈرا ہے تلاقی کے دن سے وہ تلاقی دن کون سا یوم مبارک یوم طلاق مطلب ملو یوم امبار مطلب بدل ہے وہ اس کے دن ہونے والے ہیں لا یفر اللہ من کیا ہے کوئی چیزوں کے اللہ پر پوشیدہ آواز آئے گی بے مانی ملک اليوم اس لیے آج کی بادشاہی للہ الواحد القہار ایک اللہ کے لیے جو ہے زبردست بڑا آج آجی ہوگا کے دن جی اللہ سوال آئے گا اچھا ہر کچھ دے دے ہر ایک لفظ کو لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربا ہاری کتنے ہیں سب کو ہاں کوئی بات اللہ سری اور اللہ تعالیٰ بڑی جلدی ادا دینے والا ہے لوگوں کو یوم اللہ اس دن کی مصیبت سے تقریب آنے والی ہے یہ قریب آنے والی ہے قرآن بھی آپ علم یرون بعیدا ونرا قریبا ہم دیکھتے ہیں بڑے قریب یعنی حضور کے بعد کوئی تغمر آنے والا کوئی جلدی قریب آنے والی ہے اس دن کل ولا دنانا آجد جب دل آ جائے گے کے پاس قاضمی غم سے بری ہوئی ہوں گے مہادیوں حمیم کوئی سفارش ہوگا جس کی بات مان لی جائے دار سفارشی کا خبر جانتا وہ آنکھوں کی دلوں کے بھیتوں کو بھی جانتا مراد کیا ہے حاصل کیا نکلا بھاگیہ میں کہہ رہا تھا بہت بڑا بادشاہ ہے بڑے حکم نامے والا حکم نامہ بڑا ہے معمولی بات حکم نامہ نہیں ہے اس بڑے بادشاہ کی طرف سے آیا ہے یہی روح تھا جو سارے انبیاء پر خدا اتارتا رہا یا روحان سدو جانتا ہے کو بھی ہمارا بات مراد کیا ہے یہ سارا ہو گیا تخمی ہو رہی رہا ابا اوپر چلے آؤ حکم نامہ یہ ہے اللہ کو حاج تمہیں پکارو صاحبان حاجات میں سوا اسباب کے زیر زیر اس بات کے علاوہ اللہ کو پکارو غیر کو پکارو یہی حکم نامہ یہی حکم نامہ روح ہے جو سارے انبیاء پر اللہ اترتا رہا اس حکم نامے کے لیے سے اس حکم نامے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب یوم طلاقی سے بچائے گا عذاب یوم طلاقی وہ طلاقی جب جو آ رہا ہے اس کے عذاب سے خدا اس حکم نامے کے لیے سے بچائے گا یہی ذریعہ بنے گا آزاد نہیں سے بچنے گئے یہی ذریعہ بنے گا حاصل کیا نکلا بہت بڑا حکمنامہ ہے مانو مانو یہی ذریعہ بنے گا یوم تلاقی کے عذاب سے بچنے کا یعنی حکم حکمنامہ لو اس چیز دے دوائی حکمنامہ روح دے جو عذاب یوم تلاقی کے لیے ہر اس لو منگوڑی حکمنامہ عمر آتا ہے حدیث میں میرے شیخ حدیث بیان کیا کرتے قوانی بتاخے کم دن پیش ہوگا شخص کے بڑے امار نامے سے کیا ہوں گے حکموں کا نکالو نہیں کس کو حکم نامے میں امار نامے میں ایک نیچے نیچے نکالیں گے ایک ہوگا اس کا صحیح ایک دفتر میں چھوٹی سی آت اور ٹکڑا اس میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ شہزاری مدائل اللہ پر مسئلہ تو ہی تو روح کے ساتھ لگائے رہا حکم کا تو اس کو ایک روڑا کدو سے امار نامے رکھ کر تو وہ کر یار یہ کیا ٹکڑا تولے گا مہاجری سات بے حاضر سے جلدات حکمت میں توڑوں سی توڑیں گے وہ ٹکڑا پھاڑا نکلے گا اور سارے دفتر معمولی نکلے گی ہلکے حکم کا میرے بندے سات آسمان زمین میں بھی رکھی جائے پر کا وزن ہے کے مقابلے اس ٹکڑے سے ٹکڑا بہت اونچا ہے یعنی مسئلہ ہے اس کا بڑا اونچا ہے <coughs> اب تک کیا بڑا ہے سن لیا تم نے حاضریہ نکلا چار عنوان تبحید میں ترغیب دے کر مسئلہ تو مسئلے کی حرمیت ہے آپ کے دو لابے ہیں معمولی بات بھی ہے خدا تمہاری آنکھوں کے شر کو بھی جانتا ہے کو بھیدوں کو بھی جانتا ہے اس کا بھی کوئی بات چھپی ہوئی ہے تو آگے دیکھا یہ دو دعوے ہیں اسی دعوے کے ساتھ لگتے ہیں متعلق دعوے کے ساتھ واللہ ہوئی اللہ کا ایسا کرنا حق کے ساتھ یعنی ایسا کرنا مراد کیا ہے اس کا کرنا جو بھی کر چاہتا ہے وہ کر رہا ہے ہر سکھ جگہ خواہش لگے ہو گئی ہر خبر یعنی کوئی چیز بھی جو چاہتا ہے وہ کر رہا ہے اس کی پورا پورا کر دینا حق ہے صاف ہے پلے یہ وہ وہ وہ یہ مشرق جن کو پکار اللہ سوا لا یا چاہے ایک ذرا بار بھی کچھ کر نہیں سکتے یعنی ماں معاف اسباب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اللہ سب کچھ کر رہا ہے جب اللہ تاریخ سب کچھ کر رہا ہے فضو اللہ اس کو پکارو نہیں سمجھے اللہ کے سوا جن کو پکارتے وہ کچھ نہیں کر سکتے کو پکارو نہیں ماں سمجھ گئے یہ دونوں لگے ان اللہ ان تالی لیا ہے تعلیلیہ لیا کیوں اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے کیوں ان اللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا ہے ہر جگہ کو دیکھنے والا ہے جب سننے والا بھی وہ ہے دیکھنے والا بھی وہ ہے اس کا ہر چیز کرنا صحیح اور جن کو یہ پکارتے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیوں وہ ہر آواز سنتے بھی کوئی نہیں ہر جگہ کو دیکھتے بھی یہ اللہ ڈرون لگے گا خسر ہے نا ہر چیز کا سننا آواز کا ہر شے کا دیکھنا خدا کہتا ہے میرے قبضے میں ہے میرے سوال میں کوئی ہر آواز سن رہا ہے ہر شے کو دیکھ رہا ہے جب دیکھنے والے بھی کوئی نہیں پکارے سننے والے بھی کوئی نہیں کنون دش ہے اللہ تعالیٰ ہر آواز سن رہا ہے ہر سب کچھ کر رہا ہے دیکھ رہا ہے اللہ یقینی بل سمجھے یوں سمجھ لیجیے پلیا کر اتنی کچھ بھی نہیں کر سکتے خدا کے نظام میں نہ سن رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں تو کرے کیا اللہ کہتا ہے میں سب کچھ کر رہا ہوں جب میں سب کچھ کیوں کر رہا ہوں ہر چیز کی آواز کو سننے والا اور سب کچھ کرنے والا اللہ ہے دوسرا کوئی سمجھے میری بات کو آگے دیکھیے ہو گئے جی یہاں تک لو یہ دو دانے لگ کے ساتھ یہ مشکل مقامات یہاں تک سورت کہتا بس تمہید ہو گئی ہے تمہید ہو گئی عنوان آ گئے دعوی آ گئے دعوے کے ساتھ دو دعوے لگ گئے ایک علت کا اب آئندہ آسان ہے یہ تو مشکل تھی سود حامی مومن کا یہ مقام ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھو اسی ہو تو عنوان اس عنوان بھی آ گئے مسئلہ بھی آ گیا اور مسئلے کی اہمیت بھی آگے معمولی مسئلہ ہی ہے یہی مسئلہ ہے ہاتھ یوم طلاق کسی بچنے کا ذریعہ یہی ہے آپ دیکھیے یہ سیرو یسویر میں نے کہا تھا یاد ہوگا تمہیں تصویر دنیا بھی آئے گی تخلیق بھی آئے گی اور دنیا دنیاوی کا ایک بہت بڑا نمونہ کہا تھا نا تصویر دنیا بھی اس سے ایک بہت بڑا نمونہ اور آگے تک نمیوے ابروی ہے

کالو میں ان لوگوں سے میرے کالو وہی شبد میں نے کو مطلب آرڈر کر دے ڈھیر بڑے سخت ان سے قوت میں اور قلعے میں زمین میں احرم اللہ بے ظلم خدا ان کو پکڑ حکم نام کیا مانا خدا کے سبب میرا حکم نام انہوں نے نہیں مانا جمع حکمران کا نہ دمنے لے آخدا خدا ان کو پکڑ حکم نام کے سبب یہ میرا حکم نہیں مانا انہوں نے باہر اندر نہ بیوار نہیں تو اللہ کے سبب کوئی بچہ نہیں والا جن کو پکارتے تھے آج تم ان کو کوئی کسی نے آ کر بچایا نہیں دارو بھی نہیں آتے لے آئے ان تمہاروں کی ہے لے کر آئے کا بارو کیا مسئلہ نہ مانا جب کوئی مسئلہ نہ مانا مسئلہ کوئی بھی نہ مانا ملوانا اللہ ان کو پکڑ لیا ان لوگ کبھی شدید اللہ تعالیٰ بڑا سب تیرا والا ہے آؤ پہلی قوم کارڈ بھی دیکھو انہوں نے میرا مسئلہ نہیں مانا کہ حکمران کو نہیں مان ضرور گئی خدا ان کو تباہ برباد کر دیا مکے والوں تم بھی تباہ ہونے والے ہو مکے برات کے کوئی بھی حل میں تباہ ہو کر رہے گا خدا جانتا کہ تم مسئلے کو بیان کرتے جاؤ میں تم یقین سے کہتا ہوں تمہارا بیان ہی سبب بنے گا ایمان والوں کو بچانے کا مصیبتوں سے اور مشرقوں خدا تباہی کی بربادی کا سبب بنے گا مسئلہ بیان کرنا صحیح آگے اس لیے ہم کہتے سے کسی کو نہیں روکتے جو آتا ہے نا کئی طرح چھوٹے ہوتے ہیں چلو نہ صحیح قرآن دی آئے گا اس کو تو تو ہی تو آئی جائے گی نا ایسا نا باقی رات پورا دورہ پڑھانا جا کر یہ اللہ تعالی تو فیق دے دے عالم ہو اور جا کر کام کر کے تخلیق ہے دنیا بھی ایک بہت بڑی ہو گیا کہ ایڈی کامسٹ اس مسئلے کو اس لیے نے تباہ برباد ہلا کر دیا بایا جی تبھی دنیا بھی کہ ایک نمونہ

وقارو سب نے مل کر کہا ساڑھے ان کذاب ہے چیتا پڑے پڑے جاد جاد دیگر اور مجار ملک میں نظر آ جہود والے کر حاکم اور دس نکار میں نکلے کہا انہوں نے اکر بنا بن عبد باو قتل کر دیتے بچوں کو جو ایمان لائے وستحیو نساؤم ان کی عورتوں کو زندہ لوڑیاں بنا لو بس وما قید الكافرین وما قید الكافرین ما قدر کافری یہ جواب سال اظہار جواب برلا مقدر اظہار لائی جس کو تم کہتے جواب اظہار لائی سوال آیا مطلب کہ بچے مار ڈالو عورتوں کو بے حیا کر کے زندہ چھوڑ دو کوئی فائدہ ہو گیا اس سے اس کو فائدہ پہنچ گیا بڑی کیا فائدہ ہے ماں قدر کا بلا بھی لال کافر تبدیلی کرتے رہتے ہیں بیکار نہیں ہوتی کافر تبدیلی بیکار کی کی مجھے چھوڑو میں بار مسلمان کو چاہیے بلا اپنے رب کو پھر ہوں کہتا ہے میں بنا دیکھیں سر آپ کون ہے میں قتل کر دیا جائے چاہتے اس کو قتل کر دیا جائے انی اخابوں بدل دین کو مجھے بلا میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ یہ بدل دین کو تمہارا دین بدلا دے گا بالکل تمہارا دین بدلا کر اور دین دوسرا دین کر لے گا جس کی تبدیل کرتا ہے یعنی اپنی پارٹی بنا دے گا میرے شیر منا کرتے تھے سمجھا کہ نہیں دین بدلا دے گا یعنی بالکل اس کا نیا دین کر لے آئے گا جو اپنے دین کی تبدیلی کرتا ہے نہیں تو اس کی پارٹی بن جائے گی فساد ہو گیا ملک میں اگر پارٹی بن گئی تو بڑا بےمان سمجھدار تھا بڑا پہارا سمجھدار اور اس کو قتل کر دیا جائے اب پر پوچھا یہ پا ختم نہیں ہوگی یہ تاریخ اس کو قتل کیا جائے

اور ایمان کو چھپا رہا تھا کیا تھا اتب تو لو ربی اللہ دیکھا ہے ہم کہتے ہیں اس کو قتل کیا جائے میں نے کہا تھا یاد دیتے وقت اللہ تعالیٰ مہربانی کو مسئلہ بیان کرو ہو سکتا ہے تمہارے موہار کے اندر خدا تمہارے ساتھی کو بنا دے تم بول تو یار ہو موہار مانو اور بہار مانو یا سر ایمان رہا ہے

جو وعدہ دیتا ہے تمہیں ان اللہ پھر آگے جواب سارا مقدر اظہار لائی اس تقریر سے اس ایمان والے کی تقریر سے ایمان والے کی تقریر سے پیدا ہوا کہ نہیں جی، اللہ لا یادی من و مسلم زیادتی کرنے والے کزدار کو ہدایت کیا ہو ان کی ہدایت کیا ہو اس لیے ہدایت نہیں تو زیادتی کرنے والے کزدار سے بس اگر ٹھہرو پھر کہتا ہے قتل کرو وہ شخص کہتا ہے میری رائے مارو نہیں قتل نہ کرو دیکھو گنا بھی اس نے کوئی نہیں کیا کتنی بار ہے کہ ربی اللہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر کیا بات کہتا ہے میرا مالک وہ ہوتا جو میری حاجت پوری کرنے والا میرا اللہ ہے کون سی بری بات ہے کیوں مارتے ہو اگر ہے سچا عذاب آ جائے گا ہم پر جھوٹا چلو اس کو اپنی سزا بھی کیا ہے دیکھا ہے کس طرح بات کرتا جاتا ہے لوگ کسی تکیہ کرتا ہے یہاں سے نکالتے ہیں شیعہ تکیہ نکالتے ہیں بے مانو ہوتا ہے برعکس تکیہ جھوٹ کو کہتے ہیں برات کیا ہے واقع میں ان کا کہتے ہیں خلافت حقدار کو تر علی تھا اور بالکل انہیں تکیہ کر کے کیا بیعت کس کی حضرت صدیق کی یہ الٹا خلاف کیا ہے <coughs> یہ خلاف نہیں کر رہا موافقت کر رہا ہے عجیب غریب انداز کے ساتھ مسئلہ بھی بیان کرتا جاتا ہے شاسک کرتا جاتا ہے سمجھ گئے آگے یہاں ایک بات سمجھنے کے لائق ہے رجل موسو ہے مومن کی صفت ہے میرف گراؤن کی سمت ہے یب تم ایمان کی صفت ہے راہن کو کرنا بھائی یب تم ایمان سے کیوں اگر میں میرف راؤن بعد میں ہوتا تمہارا یوں بن جاتا رجل مومن یب تم ایمان ہو آل گرہن جڑا تئی مار والا چھپا رہا تئی ایمان گرونیوں سے ایمان چھپا رہا تھا پھر ان کی تھا کس خاندان سے پتہ نہیں لگتا کس خاندان میں سے تھا اب پڑھا کھول دیا ہے وہ خاندان بھی کس میں تھا آر میرا فراؤن کے خاندان میں سے تھا آگے یہاں کون ہے میری کون لکم الورد یومن مزار بھی لگتے فمہین سنن لباس جا ہمارا اے میری کون تمہارے لباس جی آج کی دے تمہارے مدرین پر کون امداد کرے ہماری اللہ کے عذاب جانا کہ روزہ کے عذاب آ گیا قرآن کیا ہے میں یہ کہ تم مان لیتے اچھا تھا آج بات یہ لیکن اگر خدا کا داب آ گیا ہماری داد کون کرے گا گھر ہرون نے کہا تقریب میں رون کی آ گئی اس وقت کی لڑی تقریب میں ہرون بابو جی۔ نے کہا میں رائے نہیں دیتا تمہیں مجھے رائے دیتا کا میری یہی رائے ہے پھر ان کی یہی کہتا میری یہی رائے ہے قتل کیا جائے رما دی ملاسل ارشاد

فیاکم جی، اے میری کاج یہ میری تم پر یوم جس دن تم فریاد کرو گے ہائے فریاد ہائے فریاد کرو گے وہ کون سا دن جب جاؤ گے گے پیوے من من اللہ اللہ اللہ عاصم عاصم جو جانے والا اللَّهُ لَهُ مِنْ حَادُ یہ بھائی پھر بھی آسان گی اس تکریف ایسا ہوا کہ نہیں ہو جی نہیں جس کو خدا ہزار بھی لے لے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا ہو سکتا نہیں اگر جا تم کسی بھائی لاتے آگے کوئی کرنا ہے اے مصر والو جا تم یوسف آیا تھا تمہارے پاس یعنی لایا تھا تمہارے پاس بے تاجی کی لایا تمہارے پاس میلا بھائی راؤ لے کر آئے بے تاجی کی بہنا لگ رہا تھا ایک زمانے میں اسی مصر کی شار میں مصر کی حکومت میں یہ جگہ سمجھو ایسا سمجھ لوں گا تھا اچھا۔ ہم تم بھی مما شکل بے ہمیشہ رہے تمہیں مشرق ہو یہ تمہارے باپ دادی رہے ہی شکل تو شک میں رہے جاکم بے اس مسئلہ توحید میں جو مسئلہ یوسف صاحب لائے تھے یعنی انہوں نے توحید بیان کی تمہارے بڑے بھی اس میں شک کرتے رہے ترے ہتنا کا یہاں تک حضرت یوسف جب مر گئے کل تم تمہارے بڑوں نے یہ کہا لئی لگا سم لادی جان چھوٹی اس کے بعد ایسا رسول تو کوئی نہ آئے گا کہتے نا کوئی مر جائے نا آدمی کہتا ہے شکر ہے مر گیا ہوا ہے جان چھوٹی ہے خرچ ہو شکر مرشو ہے دمو خلاف جان جان خلاص ہو شکر سے تو با ہے کہتے نہیں کہتے شکر ہی مر گیا نہیں اب اللہ ممبا دی رسولا اب تو ایسا رسول کوئی نہ بھیجی تو خدا بھی کزا لے کا لے زا لے کا اصل المحمی اسی وجہ سے یعنی شک کرنے کی وجہ سے مسئلہ توحید میں شک کرنے کی وجہ سے یو ذل اللہ من مسلم اللہ پورے لے لیتا ہے آدمی کو جو زیادتی کرنے والا ہے شک کرنے والا شک کرنے والا جو شک کرتا ہے زیادتی کرتا ہے خدا کو کیا کر دیتا ہے نہ دیتا بڑے کر دیتا ہے یو ذل اللہ آگے میں سمجھا سمجھاؤ اللہ جل اللہ بغیر سلطان اللہ آیات آیا بغیر سلطان سمجھ اللہ دیکھو وہ لوگ جو دیدار کرتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں اللہ کے گنامے میں بغیر سلطان سوا دلیل کے آتا ہوں دلیل بھی کوئی نہیں جب بھی کوئی نہیں پھر بھی جھگڑے کرتے کبور اللہ بہت بڑی اچھی غزل اللہ کے ہاں ایمان والوں کے ہاں اس سے بڑھ کر خدا کا غضب اور کیا ہوگا بہت بڑا خدا کا غضب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جھگڑا کرے خدا کے مسئلے میں سوا نہیں خدا کی توحید میں جو جھگڑا کرتا ہے سوائے دلیل کی اس سے بڑھ کر خدا کا کوئی غزل کا سبب نہیں بنتا یعنی <coughs> وہاں کیا ہے سوچ میں خدا کہوں نامہ کی جھگڑا کئی بولو جھگڑے کے والا ہی ہو جگہ والا بہت بڑی چیز غضب کی اللہ کے ہاں ایمان والوں کے ہاں یعنی بہت بڑا غضب ہے پھر دیکھو پھر دیکھیے یوسر الزام نے کرائے پڑے نا آپ کو ایک مصر والوں تمہارے باپ دادو نے مسئلہ توحید نہیں کیا شک شک کے بعد اسی شک کی وجہ سے یہ دل اللہ نے کر دی تو میرا اضلاع یعنی شک ہوا پہلے شک کے بعد کیا ہو گیا اضلال گمرائی پہلے مسئلہ میں شک شکار یعنی مزالک اسی مسئلہ توحید میں شک کرنے مجھے اللہ اللہ نے لے لیے اضلاع میں گمرائی میں ہو گئے گمرائی میں ہونے کے بعد یعنی جھگڑا کرنے لگے جھگڑا کرنے کے بعد نکیت با اللہ کل جبار یہ کلا نکل کے انہی جھگڑوں کی وجہ سے انہی جھگڑوں کی وجہ سے مور لگا دیتا ہے خدا ہر دل متقبر جبار کے دل پر متقبر جبار کے دل پر تیرے سمجھا پھر سے کو پہلے مسئلہ تو ہی نہیں کیا ہوتا ہے شک شک کے بعد اضلال اضلال کے بعد جھگڑے جھگڑوں کی وجہ سے یوزل اللہ تو لگا دیتا ہے مور پھر دن سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا پوچھ میں پھر دیکھو جہاں تم یوسف جب کے پہلے ماں جا تم مسئلہ میں شک شک کے بعد یو دل اللہ اضلال آ گیا گمرئی آ گئی کے بعد ایجاد بھی آیا تو اللہ جھگڑے شروع ہو گئے جھگڑوں کے بعد اللہ کسی جھگڑوں کو جب ادار لگا دیتا ہے مور لگاتا کن مور نہیں لگائی کہ دن دن نے مور لگا دی تھی میں تو کی کوشش کیجیے پہلے مسئلہ تو ہی ہوتا ہے لوگ اللہ کی توحیدیں کرتے ہیں شک شک کے بعد ہو جاتا ہے اضلاع اضلاع کے بعد ہو جاتے ہیں جھگڑے جھگڑوں کی وجہ سے خدا کیا کر دیتا ہے دلوں پر لگا دیتا ہے موت دن پر لگا لیتا ہے دل سمجھنے کے قابل نہیں رہتے وہ تو ہی سمجھنے کے قابل ہو موف ہو جاتے ہیں وہ آتا ہوں بتاتا ہوں یہ مشرق ان کے مقابلے قرآن کہہ رہا ہے میں لئی اکمانا کرتے ہیں بےمانی کا کا قیدا سن لو بےمانوں کا وہ کہتے ہیں کہ ہر امت کا یہی عقیدہ رہا تھا کہ آخری پیغمبر اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا چنانچہ آج کل اس امت کو بھی یہی خیال تھا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ کر ملا آئے امتوں کو یہی خیال رہتا تھا آئے یوسف اسلام کے وقت یہی خیال تھا نہیں ہے آخری پیغمبر پیغمبر آنے والا دیکھا کتنا بےمانی تمہارا ہے وہ بےمانوں یہ تو قرآن کہتا ہے وہ مشرق تھے کو ہماری جان چھوٹی آئندہ ایسا رسول ہو کوئی نہ کہ ممبا ارے بمبا تو بھی شک کے ممبا جا کو پیغمبر ماننے والے نہیں تھے مسئلے توحید بھی شک کرنے والے تھے قرآن شک کرنے والوں کو کہہ رہا ہے انہوں نے یہ کہا تھا ایسا کل تو نہیں ہے وسلہ نے بعد ہی ماننے والوں نے نہیں کہا پیغمبر کے نہ ماننے والوں نے کہا ہے مشرقوں کی بات قرآن نکل کر رہا ہے ایک بات اچھا یہ بھی ہوئی لکھا بھیجا کسی نے میں آگے گئی اور ان کی تقریر آ گئی پھر ان کے یا مان ہو لیا سرا کر لیا ہم لوگ بابا اے ہمار بنا میرے لیے مال میں چڑھوں اسباب کو اسباب سماوات آسمان کے اسباب کو موسا میں چاہتی پا کر دیکھوں موسل اسلام کا الہ یہی وہ مقام القادر کہتے ہیں تو دار بہمان کا را میں کرتا ہوں اس کو جھوٹا جھوٹا آدمی ہے ہمان کہتا فروغ میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا تھا وہ بڑا بھائی تھا ہمان بھی یہ بڑا بری بات وزیر اعظم تھا نہیں اتنی ہمرا بندوری گزری میں نے کہا تھا رومی کا افاق کا بیان کیا تھا کدھار کے گزری میں روڈ صبح مریم تصویر کدھار ایک اسی طریقے سے وزیر کے گراؤنڈ کے لیے بریا مار اس کے مشرقانہ امن گھبرانہ امن کے میں سبھی روک دیے گئے صحیح راستے سے اور اپنے کافرانہ مار مارے ہوتے سے قرآن کہتا ہے اس گراؤنڈ کی تصویر کام بنا کے نہیں جن وما کر اللہ تباہ جی کی تباہی بربادی کیا تبیر ہوتی تھی کیا سب برباد ایک بہت رہیے کوئی محل بنایا کہ نہیں محل پر چڑھا کہ نہیں کہتے چڑا ہے تیر مارا خون آ کے ساؤ مار ڈالا یہ میرا جھوٹ ہے سارے چھوٹے کیسے ہیں من گھڑت کیسے ہیں واہ یار آگے توں سبھی رجاد آگے جی۔ کاؤ جو ایمان لایا ان کا یاد کاؤں میں میری پیروی کرو میری بات مانو میں تم دکھلاؤں گا راستہ مضبوط پختہ اور آپ کیا ہے میری بات مانو میری بات مانو میں تمہیں بتاؤں گا سیدھا راستہ یہ کہہ رہا کون وہ شخص ہوئی وہ میں اور یہ اس کی آخری تقریر ہے بات یہ آخری تقریر کر رہا ہے اس کے بعد جواب سے معلوم ہوتا ہے آخری تقریر میں سب کچھ کہنا چاہتا ہے خوش یہ آتی دنیا کی ہے متا چند دن کا نفع پکڑنا متا نفع غریب تان آحراج آخرت منور سید اللہ جو برا کرے گا اسے اسے ملے گی

ہوننی النار اے میری قوم کیا ہے میں تمہیں بلا رہا ہوں ترون جات کے تم مجھے بلا رہے ہو دوزخ کے ہائے اللہ دیکھا ہے میں تمہیں جنت کی راہ پر لانا چاہتا ہوں تم جن کی راہ میں لے جانا چاہتے ہو تدونا نیلی اب برا بل جب ہوا دو کیا ہے تو مجھے بلا تو میں کمر کلّا کردا کیا ان کو کروں گا تفصیلیا وہ اشر کبھی ماں لے زلی بھی علم اشر کبھی ماں لے زلی بھی علم میں شریف اللہ کے ساتھ ماں ان معبودا نے بات رکھو لے زلی بھی بھی بمعبودیتی معبود یتی نہیں جس کی معبودی بارے مجھے کوئی علم معبودیت اس کی حاجت روائی کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں کوئی میرے پاس دلیل نہیں میں اس کو اللہ کے شریف بنا بنا دوں ادھوکم الار میں نے تمہیں بلا تندرست بادشاہ جو بڑا والے بھی ہے اسے والا بھی ہے ایسے بادشاہ کے ہوتے ہوئے میں کس طرح تمہیں جاؤں در لا چرم نما تو تم نے لے یقینی بات تم نے بلاتے ہو اس معبود کی طرف کے لہ سے لہو دا وہ تم نے بلا بلا رہا اس معبود کے بلاتے ہو اس کو حق اتارنے نہیں کہا نہ دنیا میں آئے نہ آخرت میں آئے لوگ معاملہ صاف کر دیا کہ نہیں کوئی بات چھوڑی ہے صاف صاف بات کر لی شخص نے میں تمہیں صاف کہنا چاہتا ہوں جس راستے میں تم جا رہے ہو خدا کی قسم دو کا راستہ ہے اور جو راستہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ کی قسم میری جنت کا راستہ ہائے میں سے کہہ رہا ہوں کہہ کر